کی جو تمہارا خالق ہے اور تم سے جو پہلے پچھلے لوگ تھے ان کا بھی خالق ہے عبادت کیوں کرو لال تب تک خون تھا کہ تم بچ سکو اللہ تعالیٰ کے قہر سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جہنم سے بچاؤ حاصل کر سکو تو اللہ تعالی ہی ہمارا خالق ہے اللہ من خلق وہ اپنی مخلوق کو بہتر جانتا ہے جب اللہ تعالی ہمارا خالق ہے تو ہمارے اس پورے جسم کا خالق ہے ہمارا مصور ہے ہماری بناوٹ اللہ پاک نے فرمائی ہے ہمیں ہاتھ دیے پاؤں دیے آنکھیں دی کان دیے زبان دی دل دماغ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کی دین ہے جب یہ سارے اعضاء اللہ تعالیٰ کی دین ہیں اور اس کی عطا ہے تو پھر بخوبی اس بات کو جان لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی امان تھے جو ہمارے سپرد کی گئی ہم ان آگاہ کے مالک نہیں ان آگاہ کے امین ہیں مالک اللہ رب العزت کیونکہ وہ خالق ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ہو وہ ایک کھجور کے چھلکے کا بھی مالک نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے اور مالک ہے تو ان سارے آغاہ کی ملک اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے پاس ان کی امانت ہے ہم اپنی آنکھوں کے امین ہیں اپنے کانوں کے امین ہیں امین ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان آنکھوں اور کانوں پر ہماری مرضی کا تصرف نہیں چلے گا ان آنکھوں سے ہم جو چاہے دیکھیں ہر کس نے ہم ان آنکھوں کے امین ہیں مالک نہیں اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان آنکھوں سے وہ دیکھیں جو مالک چاہتا ہے ہم ان کانوں کے مالک نہیں بلکہ امین ہیں اور امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کانوں سے وہ کچھ سنیں جو ان کانوں کا مالک چاہتا ہے الغر سارے آگا ہم کسی عزو کے مالک نہیں ہم ان سارے آگاہ کے امین ہیں اور ان امانت کا تقاضا کیا ہے ان سارے آدا کو استعمال کریں ان سارے آزا کا تصرف ان آزاد کے مالک کی منشا کے مطابق اس کی رضا کے مطابق ایسا اگر نہیں ہوگا تو یہ امانت میں ہے جو کہ بڑا بھیانک جرم ہے نبی اسلام کے ایک حدیث اور دنیا سجن المؤمن وہ جنت القافر دنیا مومن کا قید خانہ ہے یعنی مومن کی اس دنیا میں اپنی کوئی مرضی نہیں اور یہ تقوا کی انتہا ہے بما من خاف مقام اور رب ہی بن نسر ہوا الجنت ہی الما جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے اور یہ خوف کیا ہے یہ خوف کسی دعوے سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس خوف کا ایک عملی ثبوت فراہم کرنا پڑے گا اور وہ یہ ون نفس عن الحوا کہ اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں ان کا گلا گھونٹ دیں یکسر ان سے بات آ جائے اور اپنے اس نفس کو اپنی جملہ ادا کو اپنی خواہشات کے تابع نہ بنائے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع بنا لیں یہ ہے آگاہ کا حسن تصرف اور یہ ہے امانت میں دیانت اور اگر ہم نے اس نفس کو اپنی خواہشات کے تابع بنا دیا تو یہ سوئے تصرف ہے اور امانت میں خیانت ہے اس پر بعض پرس ہوگی دین اسلام میں جو سنگین مسائل ہیں ان میں سے امانت کا مسئلہ بڑا ہی سنگین ان عرب المانت امانت اگر اسلام آباد ہم نے امانت کا بار آسمانوں پر پیش کیا زمینوں پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا اب ذرا آسمانوں پر اپنا مقابلہ کر لیجیے کون سخت ہے آسمانوں پر امانت کا بار پیش کیا زمینوں پر پیش کیا پہاڑوں پر پیش کیا کہ تم امانت کا بار اٹھا لو وہ کیا امانت وہ اللہ بہتر جانتا ابئی نہ تینوں نے آسمانوں نے پہاڑوں نے زمینوں نے امانت کا بار اٹھانے سے انکار کر دیا یہ انکار بر بنا تکبر نہیں تھا بلکہ وہ اشفق نہ بنا یہ انکار خوف کی بنا پر تھا کہ یا اللہ ہم اس امانت کے بار کو نہیں اٹھا سکتے یہ بڑا بوجھ بار ہے وزن ہے ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے وہ حامل اہل انسان حضرت انسان کی باری آئی تو انسان نے اٹھا لی امانت اس بار کو بڑا مشکل امتحان اپنے آپ کو ڈال لیا اس نے اور جو اس بار کو اٹھانے میں سرخرو ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا بڑا مقرب بن جائے گا اس کی بڑا صلا اس کے لیے بڑا اللہ کے ہاں اور جو اس امانت کے بار میں خیانت کا مرتکب ہوا تو بڑا مجرم قرار پائے گا بڑا مجرم قرار پائے گا اس لیے فرمایا کہ ان نہ کانا علوماً جہول انسان کتنا ظالم اور کتنا چاہے یہ بار امانت اس کی بڑی تفصیلات دین ایک امانت اللہ کے حقوق ایک امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ایک امانت بشریت کے حقوق ایک امانت لیکن سر دس جس امانت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے آگاہ ہیں یہ بڑے انمول آگاہ ہیں ایک شخص قیامت کے دن پیش ہو گئے سابقہ کسی امت کا فرد جس کو اللہ تعالی نے معمر بنایا تھا طویل عمر دی تھی پانچ سو سال تو اس کی عبادت کے تھے سامنے پیش ہوا پانچ سو سال کی عبادت کی معمولی دیکھی نہیں اللہ آباد فرمایا کہ اد خل جنت میں رحمت بھائی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر وہ کہے گا وہ عبادت ہی یار اللہ میری عبادت اس کا ذکر نہیں ہوا پانچ سو سال کی عبادت ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ چلو تمہاری عبادت کو توڑ لیتے کتنے پانی میں ہے کیا اس کا وزن ہے ایک حدیث میں ایک آنکھ کا ذکر اللہ تعالی نے جو اس کے جسم میں ایک آنکھ لگائی دو آنکھوں میں سے ایک آنکھ اسے ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے اور دوسرے میں پانچ سو سال کی عبادت جب تولا جائے گا تو عبادت ہلکی پڑ جائے گی پانچ سو سال کی عبادت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکے اب باقی نعمتوں کا حساب دیں اب وہ بڑا پریشان ہوگا مجھ سے بھول ہوگی یہ ساری یہ سارے جو بڑے قیمتی مگر یہ ہمارے مملوک نہیں ہمارے معمون ہیں ہم ان کے مالک نہیں ہم ان کے امین ان اعضاء کا تصرف کیسے کرنا جیسے ان اعضاء کا مالک چاہتا ہے اگر آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ کیشیئر تو کیش کا تصرف آپ کے ملک میں نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہے تھے جیسا مالک آپ کو آرڈر کرے گا آپ ویسا ہی کریں ایک پائی کا ہیر پھیر نہیں کر سکتے ورنہ وہ امانت میں سوئے تصرف ہوگا اور اس کی باز برس ہوگی تو ان آدا کا مالک اللہ رب العزت ہے کیسے ان آدا کا تصرف ہم مالک کی مرضی کے بغیر کریں انسان کا سارا جسم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور ہم نے پورا استعمال سارے جسم سے مراد کیا ہے یہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جی ہاں بالوں پر بھی اللہ کا حکم اور ان پاؤں کے ناخنوں پر بھی اللہ کا حکم تصرف اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا آپ کہیں گے بالوں کی دلیل دو لیکن نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے نہار رسول اللہ علیہ وسلم کہ قدر علیہ السلام نے قضا سے روکا ہے قضا قاف زا عین یہ قضا کیا ہے قضا یہ ہے کہ سر کے بالوں کا کچھ حصہ مونڈ دیا جائے اور کچھ چھوڑ دیا جائے وہ کچھ عرصہ قبل آج بھی ممکن ہے ہو وہ فیشن کہ پیالہ نما بالوں کی کٹنگ کا رواج تھا یورپ سے آئے اور ہم یورپ یورپ کی غلامی پر فخر کرنے والے اس فیشن میں مبتلا ہو گئے اکثر بچے وہ پیالہ نما کٹنگ میں ہم نے دیکھے یہ قضا ہے نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ قضا مت کرو اہل کو کل ہو ابتروں کو کل ہو یہ تو سارے سر کو مونڈ دو یا سارے بالوں کو چھوڑ دو کچھ کو مونڈنا کچھ کو چھوڑنا نہیں یہ ہے تو دیکھیں یہ کٹے بالوں کی ہمارے اختیار میں ہے یا سارے مونڈ یا سارے چھوڑ کچھ مونڈنا کچھ چھوڑنا اور میں نے اس سے بھی بھیانک بالوں کا استعمال دیکھا ہے ایک سال حج کے لیے گئے ایئرپورٹ میں ایک جماعت ہم نے دیکھی پچیس تیس چالیس افراد ہوں احرام باندھے ہوئے اور سب کے سر منڈے ہوئے میں نے کہا یہ سر تو منڈوانے سے وہاں جا کر ایک ساتھ سے پوچھ لیا آپ نے ابھی سے منڈوا لی اور ابھی تازہ بالکل چمک رہی ہیں سب کے سر تو اس کا کیا جواب تھا یہ فلاں بابے کی نظر یہ فلاں بابے کی نظر ہے احرام بازہ ہوئے اور فریدہ حج جو توحید کی سب سے قوی احساس ہے اس کو ادا کرنے جا رہے ہیں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے نظر ایک عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا حق ہے غیر اللہ کی نظر شرک اکبر ہے اور بندے کو ملت سے خارج کر دیتے ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتے غیر اللہ کی نظر بڑے اس میں مفاسد ہیں وہ جس کی نظر آپ نے مانی وہ فوت ہو کے قبر میں دفن ہو چکے اس کی نظر ماننے کا معنی کیا ہے معنی وہ آپ کی نظر کو جانتا ہے یہ علم غیر نظر اس کی کیوں مان رہے تاکہ وہ آپ کا کام کرے مانا وہ اور نقصان کا مالک بھی یعنی اس ایک نظر کے مسئلے میں کتنا شرک جو ہے وہ تہ بتہ چھپا ہوا یہ کوئی ایک حرام کام نہیں ہے بلکہ کئی حراموں کا مجموعہ ہے شرک اکبر ہے یو فون اب نظر بھائی خوف ہوں میں یوگت کا نہ شر ہو مستطیرہ اللہ کی نظر ماننا یہ اہل ایمان کا شیوا ہے اللہ کی نظر مان یہ ایک عبادت ہے یہ بالوں کا استعمال کسی بابا جی کی نظر منت میں استعمال غیر شرف یعنی یہ جو حلق آپ نے کروا لیا نظر میں اور بالوں کی امانت کا حق ادا کرنے میں آپ ناکام ہو ایسے ناکام ہوئے کہ ملت سے خارج ہو حلق جب مرضی کرو کوئی روک ٹوک نہیں لیکن بنیت ہے عبادت بنیت ہے عبادت صرف حج یا عمرے کے ساتھ بس تیسرے کسی مقام پر کرو گے وہ شرک ہوگا اور نظر میں کرو گے تو شرک اکبر ہوگا بے انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دے گا حالانکہ یہ بال بندے کے آزاد میں نہیں بندے کے متعلقات ہیں لیکن غیر شرعی امر صرف بالوں کے تعلق سے ان بعض حقائق ایسے ہیں کہ انسان ملت اسلامیہ سے خارج ہو تو جو انسان کے لازمی آزاد ہیں جسم کے ساتھ انتہائی قیمتی آتا ان کی امانت کتنی اہم ہوگی اور کتنی اہمیت کی حامل ہوگی پانی چاہیے کتنی اہمیت کی حامل ہوگی غور کیجیے اگر آپ شرعی نصوص کا مطالعہ کریں تو دو اعضاء کو بڑی اہمیت حاصل نبی اسلام کی حدیث ہے نہیں یستقیم ایمان العبد حتہ یستقیم قلب ہو لن يستقيم ایمان العبد حتہ یستقیم قلب ہو ورن حتہ یس تقیمہ میں کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا درست اور راست اور قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو اور اس کا دل اس وقت تک سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو یعنی استقامت ایمان کی ترجمانی انسان کا دل کرتا ہے اور استقامت قلب کی ترجمانی انسان کی زبان کرتی ہے انسان کی زبان ایک شاہد ہے اس کے دل کے لیے اور اس کا دل ایک شاہد ہے اس کے ایمان کے لیے راست ایمان کے لیے راست دل چاہیے اور راست دل کے لیے راست زبان زبان کی استقامت فرمایا کہ اللہ ان دفل جیسا ادا سالوحت سالفل جیسا تو کھل لو فسدت فسد الجسد فصد جیسا تو کھل اللہ بھائی اور کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہے اگر وہ فاسد ہو جائے تو سارا جسم فاسد ہے اللہ بھائی اور وہ ٹکڑا انسان کا دل قلب یہ قاف لام با اس کا مادہ ہے اور قلب میں پھرنے کا معنی ہے تقلب پھرنا پلٹنا یہ دل پلٹے کھاتا ہے پلٹے کھاتا ہے کیسے پلٹے کھاتا ایک تو اس دل تک شیطان کی رسائی ہے فرمایا کہ ان شیطان یجری اندر انسان مجرا تھا نہیں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ گردش کرے جہاں تک انسان کا خون جائے اور خون کی گردش کی مرکزیت دل کو حاصل یعنی شیطان کی رسائی آپ کے دل پر ہے اور وہ دل پر خفیہ وار کرتے ہیں نبی رسدان کی ایک حدیث کا معنی یہی ہے اشر کو اخبار اندمی بن کہ شرک جو ہے وہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی چونٹی جب چلتی ہے اس کی آواز سنائی دے سکتی مگر بعض اوقات شرک کا وار انسان کو محسوس نہیں ہوتا شیطان اندر بیٹھا ہو گردش کر رہے آپ اپنے ظاہری عمل میں مصروف ہیں اور وہ اندر ہی اندر اپنا بار کر لیں آپ نیکیاں کر رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں حج کر رہے ہیں اور اندر ہی اندر وہ دل میں وار کر رہے ہیں مثلا ریاکاری کا وار مثلا نیکیوں کے زعم کا وار نیکیوں کا غرور نیکیوں کی اساس پر کبر یہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتے یا پھر شرک شرک کی بڑی مخفی اور بھیانک صورتیں اعمال کو ضائع کر دیتے مثلا ہم نیا گھر بناتے شیطان کا بس بسا یہ ہے کہ یہاں جانور کرو کر اس کا خون بنیادوں میں ڈالو اکثر لوگ کرتے ہیں یہ کیا تصور ہے یہ پرانے دور میں انسانوں اور جنوں کی ملی بھگت تھی جنوں اور انسانوں کا ایگریمنٹ کہ تم جو گھر بنا رہے اگر اس گھر کو ہمارے عمل دخل سے بچانا ہے جن کہتے ہیں تمہارے نام پر جانور سفا کرو اور اس کا خون بنیادوں میں ڈالو یہ بھی شرکی اکبر ہے زبان غیر اللہ لعن اللہ لغیر دبا ہے ربجے کے بنا نماز اپنے پروردگار کے لیے اور قربانی بھی اپنے پروردگار کے لیے قل ان صلاتی تھی بل اسو کی تو مما تھی دلہ رب عالمین کہہ دیجیے میری نماز ہے میری قربانی میری پوری زندگی میری موت سب اللہ رب العالمین کے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے گا اس پر دن رات اللہ کی جانتے برے یہ بھی شرک اکبر ہے اور ہم یہ عمل کر رہے ہیں یعنی ہمارے ذہن میں وہ تصور نہ بھی ہو لیکن مسئلے کی اساس وہی ہے مسئلے کی اساس وہی ہے دیکھیں یہ شرک کس طرح داخل ہو رہے ہمیں شعور تک نہیں لیکن یہ زبی جنوں کے نام پر ہوتا ہے جنوں کے نام کا ہوتا ہے تاکہ ہمارا گھر جنوں کی دسترس سے اور ان کے عمل دخل سے بچ جائے تو کس قدر یعنی شرک مخفی راستوں سے ہم نے داخل ہوتے ہیں ہم کسی مرض کی بنا پر کسی شخص کے پاس جاتے ہیں دم کر دیجیے یا کوئی تعویذ کر دیجیے اور وہ جانور طلب کرتا ہے کہ جانور لاؤ کچھ لوگ تو کالا بکرا منگواتے ہیں کالے رنگ یہ کالے رنگ کا بکرا منگوانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ منگوانے والا جادوگر یہ کالے لوگ ہوتے ہیں اندر دل کے کالے شکلوں کے کالے منہوس لوگ اور ان کے اور ان کے جو موکل ہیں جن انہیں گندگی اور سیاہی پسند ہے ان اسلام کی حدیث کہ یہ یہ شیاطین اور یہ جن جو ہیں یہ گھروں میں آتے ہیں رات گزارتے ہیں کہاں پر بیت الخلا کے اندر گندگی پسند ہے اور انسان اگر اللہ کا ذکر کر کے نہیں سوتا تو انسان کے اندر یہ رات گزارتے ہیں کہاں پر ناگ کے اندر گندگی کی جگہ پر ان کو پسند بتیاں بجھا کر اندھیروں میں اپنے عمل یاد کرنا اور کچھ تو قبرستان جاتے ہیں بیرانیوں میں قبر جیسے گڑے کھود کر اس میں داخل ہو کر اپنے عمل کرتے ہیں دین تو نور ہے عقیدہ تو نور ہے کتاب و سنت تو اللہ کا نور ہے یہاں تو نور ہی نور کی بات اور وہاں سے آہ سیا اور ہم کالا بکرا لے کے چلے حالانکہ یہ بھی وہ دم کرنے والا جو جادوگر ہے اس کی اور جو جن جنوں سے اس کا رابطہ ہے اس کی ملی بھگت ان کا آپس کا شعار یہ ہے آپس کی ان کی پہچان اسی نقطے پر ہے کہ تم جانور طلب کرو جانور ہم لے آئے تو ہم کام بنا دیں وہ کام عارضی ہو مستقبل ہو وہ اللہ کی مرضی ہے مگر انسان اپنے امتحان میں ناکام ہو شرک کو اخوا بن دبی بن نبل اور ایسے خفیہ راستے سے شرک اس کے اندر داخل ہوا کہ اس کو احساس ہی یہ دل سب سے بڑا وہ عزل ہے جس کی مصولیت جس کی امانت کا بار انسان کو سونپا گیا اس دل کو تقوا کا مرقع بناؤ اس کو عقیدہ توحید سے منور کرو اس میں پیغمبر اسلام کی سنت کی شمع روشن کرو اس میں اخلاص پیدا کرو یہ دل کے امتحان کی کامیابی ہے ورنہ ناکام ترین ہو جاؤ گے اور سب سے ناکام انسان وہی ہے جو دل کی امانت کہ امتحان میں ناکام ہو جائے یہ عقیدے کا مرکز معرفت کا مرکز توحید کا مرکز تقوا کا مرکز اخلاص کا مرکز یہ ساری چیزیں اس میں پیدا کر اصل کامیابی یہی اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان کسی کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہو تو اس کو جہنم سے بلاخر نکال دیا جائے یہ ایمان یہ دل کی چمک اور یہ نور ایک رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ اس کے لیے جہنم کا خلود نہیں ہے نکال دیا جائے گا بلا اپنی سزا پوری کر کے جہنم سے نکال دیا جائے لیکن اگر دل میں شرک بسا ہو چاہے وہ سوئی کے ناکے کے برابر اسے جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا خلوب جہنم تو یہ دل کا امتحان یہ بڑی اہم امانت ہمیں سونپی گئی اس کو ہمیشہ نظر میں رکھو اور دل کی استقامت زبان کی استقامت سے اور یہ بڑا کڑا امتحان اس لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے میں یزمن لی بیما بین لکھ گئی بیما بہن رجڑئی ازم اللہ الجن جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دو چیزوں بیما بین اللہ یہی ایک اس چیز کی جو اس کے منہ میں ہے یعنی زبان اور دوسری اس چیز کی جو اس کی ٹانگوں کے درمیان اس کی شرم کا ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو میں جنت کی ضمانت دیتا یہ حدیث اگر آج سنی تو آج گزشتہ زندگی کی جو بے راہ روی اس سے توبہ کر لو اور اپنی زبان کو استقامت پر لگا دو اپنی زبان کو استقامت پر لگا دو کیونکہ زبان استقامت قلبی کی ترجمانی کرتی نبی اسلام کی حدیث ہے اذا اصبح ابن آدم انسان جب صبح کرتا ہے تو پھر نہ ہو کل تو کفر السان تو اس کے سارے آزاد جس میں اس کی آنکھیں اس کے کان اس کا ناک اس کا دماغ اس کا دل ہاتھ پاؤں سب زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر صبح سارے آزاد زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے اور کیا کہتے ہیں اتق اللہ فینا تھا استفم تھا وہ تھا وج تھا یہ زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر جا اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی آفیت میں رہیں اور اگر تجھ میں کجی آ گئی تو ہم سارے مارے جائیں ایک تیری کجی کی تکلیف ہم سب کو برداشت کرنی پڑے گی اتنا بھیانک معاملہ بلکہ زبان کے معاملے کو شریعت نے ایمان قرار دیا ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا معشر آمن بلسان ہی رمیت خود ایمان فی میں ہے وہ لوگوں جو اب تک صرف زبان کے مسلمان بن سکے اب تک ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا صرف زبان کے مسلمان اور ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ایک جماعت کو آپ نے خطاب کیا اور خطاب فرما کے نصیحت کیا کی وہ نصیحت اسی خطاب سے منسلک ہے کہ اب تک ایمان دل میں داخل کیوں نہیں ہوا جو نصیحت کی وہ نصیحت اس کی وجہ ہے فرمایا کہ لا تغتاب المسلمین غیبت نہ کیا کرو بڑا دتمپڑ اڑا ہی اور اپنے بھائیوں کی عیب جوئی نہ کیا کرو اپنے بھائیوں کی عیب جوئی نہ کیا کرو مانا یہ دو گنا ایسے جو شخص ان کا عادی بن جائے اس کا ایمان اس کی زبان تک محدود ہے دل میں نہیں اترا اگر غیبت کرتا ہے اور اپنے بھائیوں کی ایپ جوئی کرتا ہے ان کے عیب تلاش کرتے لا تجسس ہوں بلا تحسس ہوں عیب جوئی کے لیے نہ تجسس کرو نہ تحسس کرو تجسس وہ عیب جوئی ہے جو آپ کسی شخص کو بھیج کر کریں تجسس جاسوس سے کسی شخص کو بھیجیں جاسوس ہی کر کے آؤ دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے اور تحسس وہ عیب جوئی جو آپ خود جا کر کریں اپنے حواس سے تحسس حواس سے اپنے حواس سے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنے ہاتھوں سے ٹٹولنے کی کوشش کریں کیا چیز یہ نفاق ہے اب تک ایمان زبانوں تک محدود ہے اندر اترا ہی نہیں اندر داخل ہی نہیں زبان کے معاملے دیکھیں جو نواقب ایمان ہے کتنا خطرناک معاملہ کن کن چیزوں سے ایمان ٹوٹ جاتا ہے اور انسان مرتد ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے وہ امور بہت سے ہیں شیخ محمد عبد الوہاب رحم اللہ کا رسالہ نواقد المان ایمان توڑنے والے امور آپ وہ دیکھیں اور پھر محدثین نے جو اور نے اپنی کتابوں میں باب قائم کیے اباب المرتد یا احکام المرتد مرتد کے احکام انسان مرتد کب ہوتا ہے ارتداد بھیانک عمل ان کا مطالعہ کیجیے یہ سارے نواقض ان کا منخص چار چیزیں نچوڑ ان کا چار چیزیں ان کچھ نواقز کا تعلق زبان سے قول سے کچھ نواقص کا تعلق دل سے ہے دل کے اعتقاد سے کچھ نواقص کا تعلق بقیہ اعضاء سے ہے قول اعتقاد عمل اور شک یہ تمام نواقص کا خلاصہ یہ چار چیز ہے زبان کا ایسا قول جو شریعت کے خلاف ہے مثلا ایک شخص کہے میں قرآن کو نہیں مانتا میں حدیث کو نہیں مانتا یہ قول نواقد ایمان اس کا ایمان ختم ہو گیا یہ زبان کی جو امانت کا حق ہے اس میں ناکامی ایک شخص حقائق کے ایمان میں بد عقیدگی مبتلا ہو عقیدہ اس کا فاسد ہو گیا عقیدہ عمل قلب ہے عقیدہ فاصل ہو گیا اللہ تعالیٰ عرش و مستوی نہیں یہ عقیدے کا فساد پوچھو اللہ کہاں کسی کا جواب ہے فی قلوب المومن یہ اللہ کا گھر مومن کا دل اس سے بڑی گستاخی ہو سکتی اللہ کی جناب کی مومن کا دل اس کا گھر اللہ اکبر ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم آیا اس نے کہا کہ ان نجد و تورات ہم تورات میں پاتے ہیں یہ یہ مسئلہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے تورات کا ذکر صحیح بخاری کی حدیث میں نہیں ہے لیکن یہود کا علم کا مبلغ تورات ہے ہم نے تورات میں یہ پڑھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا یجعل السماوات سب على اسبع ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پہ اٹھا لے گا اور ساتوں زمینوں کو دوسری انگلی پر اور زمین پر موجود سارے پانی کو ایک انگلی پر اور زمین پر موجود ساری خشکی اثرات ایک انگلی پر اور یہ سارے درخت ایک انگلی پر اور باقی ساری مخلوق ایک انگلی پر اس طرح آئے گا اور ایک حدیث میں یہ حصہ اللہ ان کو ہلائے گا ہلاتا ہوا آئے گا اور فرمائے گا انل ملک این ملوک الارض میں بادشاہ ہوں کہاں زمین کے بادشاہ زمین پر اکڑنے والے متکبر کہاں ہے اللہ اکبر اتنی بڑی انگلیاں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بلکہ ایک حدیث میں ساتوں آسمان اور زمین اللہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا کتنی بڑی ذات ہے کتنی بڑی ذات ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں کے دلوں میں ہے اللہ ہر چیز میں اللہ ہر جگہ یہ عقیدے کا فساد ہے یہ اتقادی کفر یعنی تمہارے جو آگاہ کی امانت ہے اس میں کتنی بڑی ناکامی ہے ایک انسان زیور ایمان سے معروف جائے امام بحی پر احمد اللہ فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی نہیں مانتا وہ کافر اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو عرش پر مستوی مانتا ہے مگر اس کو شک ہے کہ عرش اوپر ہے یا نیچے وہ بھی کافی اقوال کی کیا تقاب ہے یہ اعتقادی کفر اور یہ دل کا فعل یہ سارے ہمارے آزاد کی امانت ہے کس طرح ہم ایک ایک امانت کو چن کر سبا کریں شک یہ ایک عملی جو ارتداد کی صورت عملی جو نواقد ایمان ایک شخص کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے یہ شرک بھی ہر کفر بھی شک مبتلا شک قرآن کے بارے میں شک ہو حدیث کے بارے میں شک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک ہو تو جتنے بھی نواقد ایمان ہیں ان کا نچوڑ یہ چار چیزیں کچھ نواقص کا تعلق زبان کے قول سے ہے کچھ کا تعلق دل کے عقیدے سے ہے کچھ کا تعلق شک اور زم سے ہے اور کچھ کا تعلق بقیہ اعضاء کے عمل سے یہ بڑا ایک بار امانت ہے دیکھے جنگ تبوک سے نبی رسم لوٹ رہے تھے کچھ لوگ آپس میں مذاق کر رہے ہیں مذاق اور مذاق کیا کہتے ہیں مار میں مثلا قرا یہ جو قرا ہے اشارہ صحابہ کی طرف یہ قرآن کے قرا ان جیسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے ارغب بزون ولا اقدب السن ولا اجمر عند اللقاء ان کے تین اصاف ہیں ایک کھانے پینے کی حرص بڑے بڑے ان کے پیٹ اور دوسرا زبانوں کے جھوٹے اور تیسرا جب مدبھیڑ ہوتی ہے دشمن سے جنگ ہوتی ہے تو سب سے بزدے یہ تین باتیں صحابہ کرام کے بارے میں اور پھر میں مالک رضی اللہ عنہ انہوں نے سن لی نبی اسلام خدمت میں حاضر ہوئے یہ بتانے کے لیے کہ فلاں فلاں لوگوں نے یہ بات کی آف دوڑتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے آف ہمارے جب میں پہنچا وہاں پر تو بجت تو بے اندر قرآن سب آتا نہیں مجھ سے پہلے قرآن پہنچ چکا تھا اللہ کی بڑی آ چکی تھی مجھ سے پہلے قرآن پہنچ چکا تھا اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی باتوں سے اپنے پیغمبر اسلام کو آگاہ کر دی شور مچ گیا یہ بات زبانوں پر آ گئی ان تک بھی پہنچی اب وہ تینوں دوڑے دوڑے پہ اسلام کے پاس آئے دوڑے دوڑے ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے مجھے ان کا منظر اب بھی یاد ہے میں نے دیکھا ان کے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں دوڑ کی وجہ سے اور میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سواری سے چمٹے ہوئے نبی علیہ السلام کوچ کے لیے اپنی سواری پر سوار ہو چکے تھے اور وہ دوڑتے بھی آئے نبی اسلام کی سواری کی نغام کو تھام لیا اور پاؤں زخمی ہو چکے ہیں اور خون رس رہا ہے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کوئی حقیقت نہیں کی تھی بلکہ چونکہ سفر طویل تھا تو مسافر سفر کاٹنے کے لیے گپے مارتے ہیں مذاق کرتے ہیں ٹھٹار ماحول کرتے ہیں ہم تو وہ کر رہے تھے تاکہ سفر کی کلفت کم ہو اور سفر کٹ فرمایا کہ اب اللہ و آیات ہی اب اللہ و رسول و آیات ہی کن تم تستاز ہو تم کو مذاق کے لیے اللہ ملا اللہ کا رسول ملا اللہ تعالیٰ کی آیات ملی حالانکہ مذاق صحابہ کرام کے حق میں کیا تھا مگر صحابہ کی تقریم کا اللہ نے حکم دی یہ مذاق صحابہ کے ساتھ نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ کی تقریب نبی السلام سے نسل ثابت ہے کہ یہ میری جماعت یہ میری جماعت قرآن سے ثابت ہے تو یہ مذاق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے قرآن پاک کے ساتھ اپنے عذر پیش کر رہے ہیں کہ ہم تو ایک سفر کی کلفت کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے تھے ہنسی مذاق کر رہے تھے اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور عذر پیش نہ کرو قد کفر تم بعد ایمانکم ایمان تم ایمان قبول کرنے کے بعد کافر ہو چکے دیکھیں استحزا مذاق زبان کا یہ عمل کہاں سے کہاں لے پھر آگاہ کی امانت ان کا احساس کیجیے ہر عزر کی کوئی نہ کوئی امانت ہے عرض کیا نا پاؤں سر کے بالوں سے پاؤں کے ہوتے مثلا پاؤں کے ناخن ہیں اسلام رسلام کے دیسر مسائی میں عشر ان فطر دس چیزیں فطرت ہیں ان میں سے ایک تقلیم الاظافر ناخنوں کو کاٹنا نبی اسلام کی سنت کیا ہے ہر ہفتے ناخن کاٹنا یہ ناخنوں کی امانت ایک شخص اگر ناخن بڑھا لے ان کو کاٹتا ہی نہیں نبی اسلام کی سنت کے خلاف فطرت کے خلاف فطرت فطرت کیا ہوتی فطرت وہ مسئلہ ہوتا ہے جس پر سارے انبیاء کی شریعتیں متفق ہیں چھوٹا سا عمل اس میں اگر آپ شریعت سے تجاوز کریں گے تو صرف نبی اسلام کی سنت سے انحراف نہیں بلکہ سارے انبیاء کے کی شریعت سے انحراف امر فطرت ہے امر فطرت سارے انبیاء کی شریعت سے انحراف ہے تو ناخن بندے کے اعضاء میں داخل نہیں ہے متعلقات میں ہے مگر بالوں کا ناخنوں کا یعنی شریعت نے اس پر بھی آغام دی اور ہماری شریعت کا یہ تمیز ہے کہ اس نے آزا کے استعمال کے تعلق سے بڑے فرامین صادر کیے دائیں ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا لا تاکلو بے شمال اپنے دائیں ہاتھ سے مت کھاؤ شیطان یا کو بے شمال ہی بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا تم دائیں ہاتھ سے یہ تعلیم کسی اور مذہب میں آپ کو ملے گی دائیں ہاتھ کا احترام دائیں ہاتھ سے مسافر دائیں ہاتھ سے بیت عثمان غنی فرماتے ہیں جب سے میں نے اپنے ہاتھ سے نبی اسلام کے ہاتھ کو چھوا ہے بیٹھ کے لیے اس کے بعد سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے شرم کا کو نہیں چھوا تقریر یہ شریعت کی تربیت اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی یہودیوں کی ایک جماعت سلمان فارسی سے کہتی ہے کہ اللہ کم نبی کل حت الخرا کہ تم کتنے بھولے بھالے لوگ ہو تمہارا پیغمبر تمہیں ہر چیز سکھاتے حتیٰ کہ استجا کے آداب بھی ہاں ہماری شریعت کا یہ تمیز ہے اور مذاہب میں یہ چیز نہیں ہماری شریعت نے طہارت اور پاکیز کی ہمیں سکھائی اور اس کی اتنی اہمیت بیان کی صحیح مسلم کی حدیث ہے اتہور شطر اتحر کہ یہ پاکیز کی ایمان اور اور طرح مسلمانوں میں آپ کو ملے باقی آپ چلے رہے غیر میں گندے قسم کا تعفن پھوٹتے ہیں وہاں پر یہ صفائی خوشبو تہارت تزکیہ یہ ہمارا شعار ہے سرمان فارسی سے کہا تمہیں استنجا کے آداب تک سکھانے پڑتے فرمایا کہ ہاں ہاں ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر نے ان سب چیزوں کی تعلیم دی اور یہ بھی تعلیم دی کہ تین ڈھیروں سے کم میں استنجا نہ کرو اور یہ بھی تعلیم دی اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو مچھو کتنے پاکی ہے بیت الخلا میں داخل ہونا ہے کون سا پاؤں پہلے داخل کرنا ہے نکلنا ہے تو کون سا پاؤں پہلے نکالنا ہے مسجد میں کیا ترتیب ہونی چاہیے جوتا کیسے پہنے کیسے اتارے یہ آزاد کا استعمال کسی کو کوئی چیز دینی ہے کس ہاتھ سے دیں لینی ہے کس ہاتھ سے لیں یہ آزاد کا استعمال کس طرح شریعت نے ہمیں ان آزاد کا استعمال سکھایا ہم ان چیزوں کو اختیار کریں اور ان آدا کے تصرف میں ہم قطع شریعت سے بغاوت اختیار نہ کریں ورنہ بغاوت اختیار کرنے والا کوئی بھی ہو کتنا بڑا اس کا عہدہ ہو کتنا بڑا اس کا منصب ہو آگا کی جواب دہی عند اللہ یقین ہو ایک دفعہ رسول رسم تشریف فرما تھی اور سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ اللہ عنہ کو تعیر کر دی سیرہ کہہ کر کہ وہ چھوٹے قد کی ان کے قد کے تعلق سے ان کو آر دلائی یا پسارہ کہہ کر چھوٹے قد کی نبی اسلام سن عائشہ ابلو میں نہیں اسلام کو سب سے بڑھ کر محبت عائشہ سے صحیح بخاری کی حدیث جبیل امین انہیں کبھی کبھی سلام کہہ کر جاتے تھے کتنا اونچا مقام ان نہ کا پھر دنیا بل آخر نبی اسلام کو دو بار خواب میں دکھایا گیا عائشہ تشت میں لا کر اور ریشمی غلاف میں لپیڑ کر جبریل لائے دو دفعہ آپ نے خواب دیکھا سونے کے تشت میں ریشمی غلاف میں نبی اسلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ غلاف اٹھاؤ اٹھایا تو نیچے عائشہ تھی فرمایا کہ ان لا زوجتوں تو پھر دنیا والا میرا یہ آپ کی بیوی ہوگی دنیا میں بھی اور قیامت کے دن کوئی مقام میں شک ہے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں مسجد کا متولی ہوں تو مجھے حق ہے میں لوگوں کا گوشت کھاؤں اپنے بھائیوں کا گوشت نوچوں جو چاہے باتیں کروں جو چاہے ہزیان بکوں جس کی چاہے غیبت کروں جس کا چاہے نمیمہ کروں نہیں کہ وہ عائشہ سے بڑا ہو سکتا ہے صرف چھوٹے قد کا تھا اور قد واقعی چھوٹا تھا رسول اللہ سے میں یہ بات سن لی لقد کل کھلتے کالی متن لوگ بولی جب الفاظ عائشہ تم نے ایک ایسی بات کہہ دی تمہاری اس بات کو اگر میں سمندر میں ڈال دوں سمندر کا پانی کڑوا اور زہریلا ہو اس ایک ہی بات بات کرنے والی کون ہے عائشہ دیکھا یہ زبان کا استعمال یہ جو زبان ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس امانت کا استعمال کیسے کرنا اس کو شریعت کی میزان میں تول کر کر کہ شریعت کیا چاہتی اللہ کیا چاہتا ہے جو اس زبان کا مالک ہے کہ اس کو کہاں استعمال کروں اور کہاں استعمال نہ کروں ورنہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کلمہ خیر زبان سے کہتے ہیں کلمہ خیر اور بھول جاتے ہیں زبان سے کلمہ خیر کہا اور بھول گئے اللہ تعالیٰ اس ایک کلمہ خیر کی بنا پر اس پر اپنی رحمتیں برساتے کب تک دس بیس سال کے لیے نہیں بلکہ الا یوم القا ہو قیامت کے قائم ہونے تھے اور اس کے برعکس ایک شخص اپنی زبان سے کلم شر کہتے نہ اس کو کوئی توجہ ہے اور نہ کوئی پرواہ ہے بھول گیا اللہ تعالیٰ اس پر اپنی لات برساتا ہے قیامت کے قائم ہونے تھے کہ زبان کا استعمال یعنی کتنا دھیان نک یہ معاملہ ہے کتنا اور خاص طور پہ خواتین توجہ دیں جو زبان کے استعمال میں شرعی تقاضوں کا خیال نہیں رکھتے اور شرعی نظام پر اپنی زبان کو نہیں تولتے ایک عید کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عورتوں تک آواز نہیں گئی آپ بلال ہڈکے کو لے کر عورتوں کے استعمال میں چلے گئے انہیں واز کرنے کے لیے انہیں واز کرنے کے اور جا کر واز کیا یا معاشر النساء تصدقنا واغفر لنا الاستغفار پھر استفار فہن نہیں تو اکثر آپ نے لڑا عورتوں صدقہ دو اور کثرت سے استفار کرو کیونکہ میں نے جہنم دیکھی جہنم میں تم زیادہ ہو عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ایک عورت اس میں فرمایا اطلاع جنت فرائی تو اکثر اہل فقرا بلا چرغ فرائی تو اکثر اہل النساء جنت میں دیکھا جنت میں فقیر زیادہ تھے اور مالدار کم تھے جہنم میں دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں مرد کم تھے ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھا ورنہ باقی عورتوں پر تو سناٹا تاری ہوگی بلکہ نبی اسلام نے صدقہ دو انہوں نے صدقہ دینا شروع کر دیا جلدی صدقہ دینے کے لیے اپنے کانوں کی بالیاں نوچ کے اتار دی اپنے آپ کو زخمی کر دیا ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں ہم جہنم میں زیادہ کیوں جائیں گے فرمایا اس کے دو اسماد وہ تک خود رہشی تمہاری زبانوں پر لانتے ملامتیں بہت ہوتی اور شوہروں کی ناشکری بہت ہوتی شوہروں کی نافرمانی بہت ہوتی شوہروں کے سامنے ایک بدتمیزی کا انداز بہت ہوتا ہے یہ دو اسباب اس کا معنی یہ کہ جو زبان اللہ کی امانت ہے دی ہوئی اس کے تصرف میں خیانت ہے اس طرح سارے آدھا کان سننے کے لیے اس سے کیا سننا ہے جس چیز کا سننا اللہ کو پسند ہے ان کانوں کا اللہ مالک ہے میں اس کا امین ہوں میں اس سے جو چاہوں سنتا نہیں دیکھیں نبی اسلام ایک حدیث ہے من منہدا ان المسلم ان رد اللہ بجے عذاب جہنم یوم خیال ایک شخص بیٹھے ہوئے اس کے سامنے کسی نے کسی کی غیبت کی اب غیبت ہو رہی ہے سننے والے کے دو کردار کچھ سننے والے ایسے ہیں جو شوق سے سنتے ہیں کیا بات ہے کی تزلیل کہ کیا کیا صورتیں بڑی شوق سے سنو اور ایک شخص اس کو روک دیتا ہے بلکہ اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے نہیں میں تو اس کو اچھا جانتا ہوں بہتر جانتا ہوں جیسے جنگ تبوک سے لوٹے تو بعض صحابہ نے جناب ایک بن مالک کے بارے میں کیا فرمایا تو وہ جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے جوان کڑیل جوان اور کے تبوک سے پیچھے رہ گئے ایک شخص نے کہا کہ ہابا صاحب اور بات یہ ہے کہ کاب کو اس کی دو چادروں نے روکے بڑے اچھے کپڑے پہنتے اور نظر اپنے اس کے جو چوڑا چکلا سینا ہے اس کا اور اپنے جو دو پہلو ان کی کشاد کی اس نے روکا ہے کاب کو ماں جبل پاس ہی بیٹھے ہوئے کہا کہ نہ تھا تم ایسا مت کہو مال خیر اپنے بھائی کام کے بارے میں ہم خیر ہی جانتے ہیں بہتر ہی جانتے ہیں یہ عزت کا دفاع ہے اب قیمت ہو رہی ہے دو طرح کے لوگ ہیں کچھ سنتے ہیں بڑے شوق سے اور کچھ اپنے کانوں کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتے ہیں اس کو روک دیتے ہیں مت کہو ہم سے رسول اللہ وسلم کو فرمانے جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے گا کم از کم اس غیبت کو سننے سے انکار کر دے تو اس کا سلا کیا ہے رد اللہ وجہ ہی عذاب جہنم یوم القیامت اللہ کل قیامت کے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ٹال دے اس نے اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کیا اور اس کا بولنا ٹال دیا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے جہنم کی آگ کو ٹال دیا کانوں کا استعمال اس کے برعکس کانوں کا استعمال کیا ہے رسول اللہ اللہ نے وسلم نے مساؤ رہے تھے ہم سے کہا اقرا علیہ شیخ ہے القرآن عبداللہ قرآن اللہ مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سنا یہ قرآن کان کا استعمال اللہ کا ذکر سنو اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر سنو یعنی قرآن پڑھنے کا شوق اور سننے کا بھی شوق مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سنو بعض اوقات پیغمبر نمبر رسلام رات کی تاریخی جب گھر سے نکلتے اور کچھ فاصلے پر اشعری صحابہ کے خیمے تھے یمن سے آئے ہوئے صحابہ اور وہاں کھڑے ہو جاتے ان کا قرآن سنتے نبی اسلام کا فرمان ہے اشعری صحابہ کے یہ خیمے اگر میں دن میں آؤں تو مجھے کوئی علم نہیں کون سا خیمہ کس کا ہے لیکن رات کو آتا ہوں کبھی کبھی مجھے ہر خیمے کا علم ہوتا ہے اس خیمے میں کون ہے اس میں کون ہے کیونکہ ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں ان سے پہچان لیتا ہوں اس میں کون اس میں کون اس میں آپ قرآن سنا کرتے کھڑے ہو کے بڑے شوق سے قرآن سنا کرتے اس عید ابن حدیر قرآن پڑھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے اچانک سواری نے بدکنا شروع کر دیا بدکنے لگے اب پاسل کا بیٹا یہی اصہت انہیں ڈر لگا کہ سواری میرے بچے کو نہ دے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا نظریں قرآن سے ہٹ گئی اوپر کو اٹھائی تو زمین سے لے کر آسمان تک کندیلے روشن نور ہی نور سمجھ نہیں سکے یہ معاملہ کیا پھر جلاوٹ شروع کی پھر گھوڑے نے بھدکنا شروع کر دی پھر روک دیا اوپر دیکھا نور ہی نور آسمان تک تین بار ایسا ہوا بالآخر انہوں نے قرآن لپیٹ دیا اور جا کر صبح نبی اسلام کو آگاہ کیا رات یہ ہوا فرمایا کہ تم نے قرآن پڑھنا بند کیوں کیا اور اس کیا کہ مجھے اپنے بیٹے کا خطرہ ہو گیا کہ سواری بدت نے ہوئے بیٹے کو کچلنا تھا فرمایا اسعید یہ جو نور تم نے دیکھا کندیل نے دیکھی تہ بتائے زمین سے آسمان تک یہ اللہ کے فرشتے تھے تیرا قرآن سننے آئے تھے قرآن سننا فرشتوں کا شوق ہے فرشتے بن جاؤ یہ کانوں کا حسن استعمال اس امانت کا حسن استعمال بجائے اس کے اس موسیقی سنے جس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن تانبا پگھلا کر ان کانوں میں انڈیل دیا جائے گا اتنا بھیانک ادا اللہ کا ذکر سنے اچھی باتیں سنے اچھی بات زبان سے کہیں نبی اسلام کا فرمان ہے من کان خیر وہ اللہ فلسمت جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کو مانتا ہے اپنی زبان سے کلمہ خیر کہے یا خاموش ہو جائے بس کلمہ خیر کہے یا خاموش اگر کلمہ خیر نہیں کہنا تو پھر عذاب کے لیے تیار ہو جائے اور یہ عذاب ایسا ہے جو مرتے ہی لاحق ہو سکتا ہے مرتے ہی لاحق ہو سکتا ہے نبی اسلام دو حدیث فرمایا کہ میں معراج کی رات ایک جماعت کے پاس سے گزرا لہم لہم اذافروں میں من نحاس جن کے ناخن تانبے کے اور نوکیلے اور اپنے چہروں کو نوچ رہے اپنے سینوں کو نوچ رہے میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل نے فرمایا ہال کانو یا اپن الحم الناس یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور خریدنے کرتے یعنی آرمی برزخی میں عذاب شروع ہو گیا تھا توحید کہاں بھائی آگ میں برسوں کی بھی اداب شروع ہوئی صحیح بخاری میں حدیث ہے مر رسول میں قبر ہے اللہ کے پیارے پہ ممبر دو قبروں کے پاس سے گزرے عبد اللہ عباس ساتھ تھے فرما کے ان اگزبان ہماری اگزبان اس کی قبیر ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہے اور ان کے عذاب کا سبب کوئی بڑا گناہ نہیں گناہ بڑا ہے کبیرہ ہے مگر اس سے بچنا کوئی بڑا کام نہیں مشکل کام نہیں بچنا آسان ہے ادھر بچنے کی کوشش کی اللہ نے پکڑ لیا عذاب قبر اما عہد ہوگا فقر یم شیب نمیم ہے ان میں سے ایک چگل خور تھا آخر فقان اللہ دوسرا شخص استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا شرم کا بھی ایک عزب ہے انسان اس کی بھی ذمہ داری اس کی حفاظت میں کچھ تو ہے استنجا میں احتیاط نہیں کرتا تھا یعنی دو اعضاء کی امانت میں غلط تصرف اللہ نے قبر میں پکڑ دی قبر میں پکڑ اس نے استعمال کا جائے نبی اسلام کی حدیث بزے سودا تھا تمہاری شرم گاہ کے استعمال میں بھی صدقہ ہے شرم گاہ کے استعمال میں بھی نیکی صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ تو خالص شہبت کی تسکین ہے کہ یہ تسکین اگر حرام میں کرو گے تو سزا نہیں ملے گی ملے گی تو حلال میں اجر ملے گا حسن استعمال کتنا اللہ کے یہاں موجود اجر اور سوئے تصرف اگر یہ شادی انسان یہ گناہ کر لے شریعت کیا کہتی اس کو آدھا زمین میں گاڑ دو اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارو اس وقت تک مارتے رہو جب تک موت واقع نہ ہو اور پتھر مارنے میں تمہارے دل میں کوئی رحمت کے جذبات نہ ہو کہ بیچارہ مارا جا رہا نہیں سخت دل کر کے خوب اس کو بھیانک طریقے سے مارو اس کو جب تک اس کی موت واقع اتنا بھیانک گناہ ہے ہر عزم کی امانت پاؤں کی امانت ان پاؤں کے آثار ان قدموں کے نشانات اللہ کے ہاں مجھ میں ادھر نہیں بنی سلمت آثار بنو سلمہ اپنے آثار کی حفاظت کرو بنو سلما ایک قبیلہ مدینے کے اطراف میں رہتا تھا مسجد نبی سے دور سوچا کہ قریب آ جائیں مسجد کے پڑوس میں آ جائیں اللہ کے نبی نے یہ بات سن لی بنو سلما کیوں اپنے گھروں سے مسجد میں آتے ہو ایک ایک قدم کا کتنا آج ہے تمہارے ان آسار کو نہیں بچانا ان آسار کو نہیں بچانا تو قدموں کا استعمال بھی شریعت نے یہاں بھی امانت کے تقاضے رکھے یہ فرات ابن سنان القیروانی تاجر تھے متوسط قسم کے ایک گاؤں میں رہتے تھے لیکن علم کا شوق تھا علماء کے پاس بیٹھنا اب چھوٹے سے گاؤں میں کتنے عالم ہوتے ہیں سب کی مجلس اختیار کی صحبت اختیار کی اور محسوس کیا کہ گاؤں کا علم تقریباً میں نے لے لیا اس سے زیادہ علم یاد حاصل نہیں ہو سکتا چھوٹا بچہ سات آٹھ سال کا وہ تھا اور بیوی تھی انہیں لے کر تیروان شہر میں آ گئے یہ بڑا شہر ہے علماء زیادہ ہوں گے یہاں علمی پیاس بجھے گی اور اپنے بیٹے کو بھی علم پر آبادہ کرو بیٹے کو لے لیا بیوی کو لے لیا گاؤں سے شہر تک کا سفر پیدل اختیار کیا سامان اٹھایا ہوا اور بلا سے شہر میں پہنچ گئے ایک مقام میں رہائش اختیار کی وہ رہائش کی جگہ لے لی اور محسوس کیا کہ چھوٹا بیٹا چل چل کر تھک گیا اپنے بیٹے کو قریب بنایا اور کہا کہ تم پاؤں دباتا ہوں بھائی ٹانگے دباتا ہوں تم تھک گئے ہو اب ٹانگوں کو دبا اور ایک مسلح مربی ایک حکیم اور دانا انسان ہر پہلو سے نصیحت کا مقام نکال دیتے کہا کہ بیٹا یہ تمہارے پاؤں جو دبا رہا ہوں یہ پاؤں ہر خیر و شر کی بنیاد انہی پاؤں سے چل کر انسان برے مقامات پر جاتا ہے انہی پاؤں پر چل کر اچھے مقامات پر جاتا ہے انہی پاؤں انہی قدموں کا استعمال کر کے کچھ لوگ شراب خانے میں جاتے ہیں بیت الدیارہ میں جاتے ہیں انہی قدموں پہ چل کر کچھ لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور کے پاس جاتے ہیں بیٹے نے یہ بات سنی ایک مخلص دل سے بات نکلی اور مخلص دل میں داخل ہو بیٹے نے اس نصیحت کو پلے سے بات کی اب اس کا گھر گھر سے مسجد گھر گھر سے مقصد علماء کے پاس جانا آنا حتیٰ کہ ذہین بیٹے نے چند ہی مہینوں میں قیروان شہر کے علم کو سمیٹ لیا مختصر وقفے میں وہاں کے علماء کے علم کو سمیٹ لیا اب علم کی پیاس بڑھتی جا رہی علماء سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے بڑا محدث کون ہے سب سے بڑا عالم کون ہے اسی کے پاس چلے رہ جاؤ اور اپنی زندگی اس کی صحبت میں گزار دو بتایا گیا کہ اس وقت ایک ہی محدث جس کا ہی بولتے ہیں جس کے غلغلے ہیں شہرت ہے وہ امام دار الحجرا امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ مرفر اپنے باپ سے اجازت لی زیادہ راہ لیا اور کیروان سے مدینہ پہنچ گئے اور امام مالک کی وفات تک ان کے ساتھ چمٹے رہے حتیٰ کہ فضے مالکی کے مدفن بن گئے چوٹی کے امام بن گئے ان کا نام کیا ہے اسد بن فرات ابن سنا کا اسد بن فرات امام مالک کی فتح کے سب سے مشہور مدفن تو یہ باپ کی نصیحت اور ان قدموں کی عمارت کا صحیح استعمال اکرما تابڑی ان کی ٹانگ میں زہر بھر گیا اتیبان اس کو کاٹ دی تاکہ زہر پھیل نہ جائے ٹانگ کاٹ کے رکھ دی ہوش میں آئی ٹانگ کو اٹھایا اور کہا کہ ٹانگ تو گواہ ہے تجھ پہ چل کر میں کبھی کسی غلط مقام پر نہیں گیا یہ گواہی تو یاد رکھنا یہ سر سال ہی ان کا کردار اللہ تعالیٰ کی ان آزاد دیے ہوئے آزاد کی امانت کا تحفظ دیے ہوئے آزاد کی امانت کی حفاظت ورنہ قیامت کے عند اللہ جواب دے جب اللہ رب العزت زبان پر مہر لگا دے گا یہ نقد مولا ہوا ہے زبانیں بند مرائی دی ہاتھ بول رہے تشدد اور جرم ٹانگیں گواہی دے رہے اللہ تعالیٰ جسم کے ایک ایک عزم سے گواہی لے کہ تم سے کیا استعمال کرایا گیا تم سے کیا تصرف کرایا گیا آداب بولے اور بندہ کاٹ رہا ہے ان کو شہید شاہد تم تو میرے ہو میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو تم میں کب گویائی کہاں سے آ گئی وہ کہیں گے کہ انتقان اللہ یہ گویائی قوت ہم میں اللہ نے پیدا کی سر ہی ان کا منحج اور دین اسلام میں یہ آزا کی امانت کی حفاظت تو مت یہ سمجھیے کہ یہ ہماری ملک ہے اور ہم اس میں خود مختار کہ ان آدا کو جس طرح چاہے استعمال کریں نہیں ہم ان کے مالک نہیں ہیں ان کا خالق اللہ ہے ان کا مالک اللہ ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے ان کی امانت ہمیں سونپی ان آزاد کا استعمال کیسے کرنا ہے جیسے مالک چاہے اس مالک کی مرضی سے تمہاری مرضی نہیں اب دنیا سید المومن یہ پوری دنیا مومن کا قید خان تو قید خان میں خیمے میں قیدی کی اپنی خواہش نہیں ہوتی اپنی خواہش سے نہ کہیں جا سکتا ہے نہ کچھ کھا سکتا ہے جو اس کو ملے گا وہ کھائے گا جہاں لے جائے جائے گا وہاں جائے گا تو مومن بھی اس طرح زندگی کو گزارے اپنے سارے جسم کے آدھار پر شریعت کو نافذ کرے اور ان سارے آداب کو تابع کر دے خواہشات نفس کے نہیں بلکہ شریعت کے اللہ تعالیٰ کی وحی کے کتاب و سنت کے قرآن و حدیث کے تاکہ امانت میں سرخرو ہو سکے اور ان کا حق ادا کر سکے کیا دیکھنا ہے آنکھوں سے جس چیز کے دیکھنے میں اللہ کی رضا ہے کانوں سے کیا سننا ہے جس کے سننے میں اللہ کی رضا دل میں عقیدہ افکار فکر کس قسم کے اس پہ اللہ کر لا تخو مارک بھی ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو قول میرا علم مت کہو اور نہ دل میں ایسے گمان لاؤ یعنی بدگمانی کو بھی حق کی امانت کے منافی قرار دیا کہ بدگمانی کو بلکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان الحدیث بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے سب سے جھوٹا وہ انسان ہے جس کے دل میں بدگنا نہیں ان سمربل مسربل فوج کلو بلائے کا کان ہے نا مسود انسان کے کان انسان کی آنکھ انسان کا دل یہ سارے آگا ان کے بارے میں قیامت کے دل باز پرس ہو گئے سوال ہو گئے کانوں سے کیا سنا آنکھوں سے کیا دیکھا دل میں کیا تھا کیسے افکار تھے کیسی سوچ تھی کیسا عقیدہ تھا باز پورس ہوگی تو سارے ادا کو اسی پر تیاز کیجیے اور یہ سارے ادا اللہ کے ملک اور اس کی دین ہے اپنے آپ کو امین بنائیے اور حق امانت ادا کر کے اللہ کا قرب اور اس کی محبت اور اس کی رضا حاصل کر لیں یقیناً جو بندے ان آزا کی امانت کو صحیح معنی میں اور صحیح طور پر استعمال کر گئے وہ امانت دار ہے اور اللہ کے ہاں ایک امانت دار کا بڑا اونچا سینا ہے بڑا اونچا سینا جیسے نبی اسلام کے حدیث ہے تاجر الصدوق المین مان نبی مسد یتیم مشورہ وہ تاجر جس میں دو اوصاف ہو سچا ہو اور امانت دار یہ امانت اللہ کے پیارے کے ہم پر ان کا وصف جس پر قریش سارے متفق تھے کہ آپ صادق اور امانت دار صادق اور امین سچا تاجر اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا صدیقین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا اور آغاہ کی امانت تو اس سے مقدم ہے تو اس کا کیا مقام اور کیا سلا ہے اللہ پاک ہم کو سمجھ دے اور ان باتوں پر عمل کی توفیق ادا فرما دے تاکہ ہم اپنے جسم کے آزاد کو اپنی ملک نہ قرار دیں بلکہ اللہ کی دین اور امانت سمجھیں اور شریعت کے قواعد کے مطابق امانت کا حق ادا کر کے ان دلہ سرخرو ہو جائیں اقول اقولی دعوانا ان اللہ علی رب العالمين